عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے ایک کھیت میں چل رہا تھا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کی چھڑی کا سہارا لیتے جاتے تھے پھر ہم یہودیوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے تو ان لوگوں نے آپس میں کہا ان سے پوچھو کچھ یہودیوں نے مشورہ دیا کہ نہ پوچھو کہیں کوئی ایسی بات نہ کہیں جس کا ان کی زبان سے سننا تم پسند نہ کرو لیکن بعض نے اصرار کیا کہ نہیں ہم پوچھیں گے چنانچہ ان میں سے ایک نے اٹھ کر کہا اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم روح کیا چیز ہے آ حضر صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش ہو گئے میں نے سمجھ لیا کہ آپ پر وہی نازل ہو رہی ہے پھر آپ نے یہ آیت پڑھی اور لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے اور تمہیں اس کا علم بہت تھوڑا دیا گیا ہے سورہ بنی اسرائیل عامش نے کہا کہ ہماری قرت میں اسی طرح ہے صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار چار سو باسٹھ